أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون پچھلے آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اوصاف منافقین ذکر کرنے کے بعد ان کو ظالم قرار دیا جو لوگ اللہ اور رسول کے فیصلوں پر خوش نہیں ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کو اپنے لیے فیصل نہیں مانتے ہیں اور ان کو اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کہیں اللہ اور رسول کے فیصلے میں میرے حق تلفی نہ ہو جائے اور میں یہ حقیقت میں ظالم ہیں اور ان کے برعکس ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کلمت الحسر کے ساتھ یقینی طور پر ایمان والوں کا جو اظہار ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ان کا قول تو یہ ہے انما کانا قول المومنین یقیناً بات ایمان والوں کے اذا دعو اللہ و رسول ہی جب بلایا جائے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اللہ اور رسول کی طرف بلانا مطلق وہ زیادہ اتنا امتحان کا سبب نہیں ہے اللہ کی بات مانیں گے رسول کی بات مانیں گے ہر ایک کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے لیکن جب بات سر پر آ جاتی ہے نا وہ کیا لیا کو مبینہ تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان مانا ایک طرف مسئلہ اختلافی ہے کسی کے ساتھ تنازعہ ہے اختلاف ہے مکان ہے دکان ہے رستہ ہے مال ہے دولت ہے رشتہ ہے عقیدہ ہے عمل ہے فرقہ ہے جماعت ہے بزرگ ہے شیخ ہے اب اس فیصلے میں امتحان بڑا ہے زیادہ ہے صورت نساء آیات نمبر انسٹھ میں یہ عنوان ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ اللہ اور رسول کے اطاعت کرو اور اول الامر کے لیکن جب تنازعہ آ جائے فائن تنازع تم فی شعین فرد اللہ و رسول تو یہ اللہ رسول کی طرف لٹانا یہ ہوتے بوقت تنازعہ اس وقت کا مسئلہ پیش آتا ہے تو فرمایا لیا کو مبینحما یقور و اطوانا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا سن لینا مان لینا بس یہ نہیں کہ سمعنا و وہاں سوئینا سمے آنا واسوانہ وہ المفلحون یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں کامیاب لوگ ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ جو شخص بے اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کے اور اللہ سے ڈر جائے اور تقوی اختیار کرے یہ لوگ کامیاب ہیں کامیابی ان کا مقدر ہے اس میں عام اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ مومن تو ہے مومن لیکن جو لوگ منافق ہیں وہ بھی اپنے اصلاح کر لے اللہ سے ڈر جائے تقوی اختیار کر لے دل کے اندر ایمان کو بٹھا دے کیونکہ رسول کے بیچنے کا مقصد یہی ہے لیتو منو بل رسول و تو آز و تو وق ہو اس کے توقیر کرنا اور اس کا عزت کرنا یہ تو بنیاد ہے اور یہ اس وقت ہوتے جب انسان کے اوپر اس کی جانب سے امتحان آ جائے وہ اقسام و ایمان اور انہوں نے قسمیں کہی اللہ کے ذات پر پختہ قسمیں لئی نہ مرتا ہوں لائجنہ اگر آپ ان کو حکم دے تو ضرور نکلیں گے وہ منافقین کے اوپر جب سخت رد کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جھوٹے ہیں بےمان یہ ظالم ہیں ان کے کہنے پر مت آؤ تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پختہ قسمیں کہی اور یہ قسمیں کہنا اکثر منافقین کی عادت ہے مومن اکثر قسم سے گریز کرتا ہے کیونکہ اس کے بعد پر اس کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی اس کو رد نہیں کرے گا میں سچ بول رہا ہوں اکثر شیوا یہ منافقین کا رہا ہے کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہوتا اپنے بات پر اور قسم کے ذریعے سے اعتماد پیدا کرتے ہیں دوسرے کا کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں حکم دے تو ہم تو اپنے مال سے جان سے ہر چیز سے نکل جائیں گے آپ ہمیں ہجرت پر مجبور کرتے ہجرت کریں گے آپ لڑانے کے لیے لے جاتے تو لڑنے کے لیے جائیں گے کل آپ فرما دیجیے لا تقسمو قسمیں مت کاؤ قسموں کی بات نہیں بنے گی معروف اطاعت تمہارا معروف ہے اس کی کئی معنی ہیں ایک معنی یہ طاعت معروف تمہاری اطحات لوگوں نے دیکھ لی ہے بڑے اطاعت کرنے والے معروف معروفت دوسرا معنی یہ کہ اطاعت تو معروف ہے اس میں تو کسی کے کہنے اور قسموں کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جتنے اور ایمان والے اطاعت کرتے ہیں ان باتوں میں تم بھی اطاعت کرو قسمے کھانے کی کیا ضرورت ہے نبی کی اطاعت تو ہے ہی معروف میں تو اس میں قسمے کا کا کر کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے ان معروفت ان اطاعت معروف ہے اچھے کاموں میں اطاعت کرو کیونکہ یہ وقت تو تمہارے زندگی کا ہے زندگی میں یہ کام ہو سکتا ہے مرنے کے بعد کوئی کہنے والا کہہ دے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا تو وہ تو چلے گا نہیں تمہارے اوپر اطاعت معروف کاموں میں لازم کیا گیا ہے ایسے کام جو تم نہیں کر سکتے اللہ نے تمہارے اوپر نہیں رکھا ہے طاقت کے سیوا کام نہیں رکھا ہے اور ایک معنی یہ کہ تمہارا اطاعت تو معروف ہے نا کہ وہ خواہش پرستی ہے جس چیز میں تمہارے خواہش کی بات آئے گی جیسے پچھلے آیتوں میں ہم نے پڑھ لیا <clears throat> کہ جب قرآن اور حدیث میں تمہارے فائدے کی بات نظر آئے گی تو وہاں دوڑ کر یس انگون دوڑتے ہوئے مانیں گے لیکن جہاں قرآن اور حدیث میں تمہاری اپنی نفسی خواہشات اور دنیائی مفادات نظر نہیں آئیں گے وہاں تم اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارا اطاعت معروف ہے کہ خواہش پرستی پر بنا ہے جو جی میں آئے تو وہاں اطاعت کرو گے جی میں نہیں آئے تو نہیں کرو گے ایک معنی یہ کہ شریعت کے اطاعت کرنا یہ بہتر ہے بجائے قسمیں کھانے کی ایک شخص سے وہ قسمیں تو کھاتے ہیں لیکن جب بات عمل کی آ جاتی ہے تو عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمیں کھانے کے بجائے شریعت کی پیروی کرنا بہتر ہے اکثر لوگوں میں خاص کر منافقین میں یہ عادت کہ قسمیں کا اگر وہ کہتے ہم ایسا کر لیں گے ویسے کر لیں گے اگر ہم ہوتے تو ایسا کرتے جب وقت آتا ہے تو پھر بات چل جاتی ہے سامنے آ جاتی ہے کہ نہیں کرتے اطاعت کل آپ فرما دیجئے ہاں ان اللہ خبیر بما تعملون یقیناً اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو تمہارے ظاہر باطن سب کچھ کو اللہ خوب جانتا ہے قل اطیع اللہ اطیع الرسول فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ بس اگر تم رو گردانی کرو تم پھر جاؤ تو یقیناً اس رسول پر وہ ہے ما حملا جو اس نے اٹھا رکھا ہے مانا جو وہ عمل کرتا ہے اس کے عمل کا وزن ذمہ اسی کے ہیں وعلیکم ما حملتم اور تمہارے ذمہ وہی کچھ ہے جو تم نے بار کیا ہوا ہے اٹھا رکھا ہے تمہارے اعمال کے تم ذمہ دار ہو ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ ان تو ہو اگر تم اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی ہدایت پاؤ گے یہ دلیل ہے کہ رسول کے اطاعت کے بغیر ہدایت نہیں ہے ہدایت نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہے لاکھوں کوئی دعوے کر لے اور حدیث آ جائے تو اس کے لیے سو باتیں اور بہانے بنا لے تو یہ تعت نہیں ہے رسول اللہ المبین نہیں ہے رسول پر مگر کھول کر پہنچا دینا اس کا کام یہ ہے کہ مسئلے کو وضاحت کے ساتھ لوگوں تک پہنچائے بس زبردستی کسی کے اوپر عمل کرانا یہ اس کے ذمہ میں نہیں ہے اس کے اعمال کے ذمہ داریوں میں نہیں ہے وہ اللہ نہ منواد کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو جنہوں نے ایمان لایا من کم تم میں سے وامل الصالحات اور اعمال کیے نیک لا تخلفنہم ضرور خلافت دیں گے ہم ان کو فی الارض زمین میں کم استخلف الذین من قبلہم جس طرح ہم نے خلافت دی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اور ضرور مضبوط کر دیں گے ہم ان کے لئے ان کا دین الَّذِي وَدِنْ اِرْتَزَعَ لَهُمْ جو پسند کیا ہے ان کے لئے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور ضرور بدلیں گے ہم ان کے لیے ان کے خوف کی جگہ امن یعبدوننی وہ عبادت کریں گے میرے لا یشرکون بی شیئا نہیں شریک تیرائیں گے میرے ساتھ کسی کو بھی ومن کفر بعد ذالک جس نے کفر کیا اس کے بعد فاولائک هم الفاسقون یہ لوگ فاسق ہیں یہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ کیا اور اس کو کہتے ہیں کہ خلافت موعود چیز ہے اس کے اللہ کا وعدہ ہے اور مشروط ہے اور یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی چیز مشروط ہو تو شرط کے ساکت ہونے کے ساتھ وہ مشروط بھی ساکت ہو جائے گا شرط اللہ نے کیا لگایا ہے <clears throat> نمبر ایک شرط آ منو نمبر دو الصالحات وعدہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لایا کامل ایمان اس کے بعد عمل صالح کیا عمل صالح کرنے کے بعد اللہ فرماتے جب ان کو تمکین ملے گی وہ کیا کریں گے قوت اور طاقت کے بعد دو اہم کام توحید کو قائم کریں گے شرک کے کما کریں گے شیا یہ ہوتے ہیں معاہدین کے حکمرانی مسلمانوں کی حکمرانی یعنی کہ اسلام کے گیت بھی گائے اور شرک کے جھنڈے بھی آسمان پر نظر آئے نہیں اس آیت کے بارے میں جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے زندگی میں پورا کیا ہے پھر ابو بکر کا دور آیا پھر عمر پھر پھر عثمان علی معاویہ یہاں تک کہ ہمارے افغانستان اور پاکستان جس کو ہم ہند کہتے ہیں یہ پورا انہوں نے فتح کیا اللہ رب العالمین نے یہ سارے علاقے ان کے قدموں میں ڈیر کر دیے وہ فاتح بن گئے اور ان کا خوف وہ امن میں بدل گیا ان کو کوئی خوف نہیں رہا پھر کہ ہم پر دشمن کی طرف سے کوئی وار ہوگا اور اللہ فرماتے جو دین ہم نے پسند کیا ہے ان کے لیے اس دین کو ہم نے ان کے لیے تمکین دینا ہے مانا وہ دین دنیا میں نافذ ہوگا تمکن کے ساتھ ایک ہوتے نا زائرین فرادی آماد ایک ہوتے پورا اجتماعی خلافت اسلامی یہ تمکن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذرا صورت بقرہ پر نظر ڈالو بنی اسرائیل کو اسلامی ریاست اور سلطنت کب تک میسر رہا جب وہ اللہ کے دین پر قائم تھے انبیاء کے متی فرمن بردار تھے اور جیسے انہوں نے اللہ کے نافرمانی کی نتیجہ کیا ہوا اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بخت نصر اور جالود جیسے لوگوں کو مسلط کر دیا تو اس امت کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہوا کہ جب تک یہ اللہ کے دین پر قائم تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کو سلطنت اور خلافت سے نوازا جیسے جیسے انہوں نے نبی کی نافرمانی شروع کر دی رسم رواج عقائد کے اندر شرکیات چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے کہ اب جوتوں کے پجاری ہو گئے گاڑی کے نیچے رکشے کے ٹیکسی کے نیچے چھوٹا سا جوتا لٹکایا ہوا ہوگا اب اس پر عقیدہ بن گیا تو اب ایسے قوم کے سر پر جوتے نہ پڑے تو کیا پڑے داغوں کی پجاری ہو گئے ہاتھ میں داغے ڈالیں گے پاؤں میں داغے ڈالیں گے گلے میں تاویز ڈالیں گے مکان کے اوپر کالے جنڈے لگائیں گے اور گاڑی کے اوپر جانوروں کے سنگ لگائیں گے نظر بد سے بچاؤ کے لیے اور گاڑیوں پر چڑھنے کے لیے پیدان میں گھوڑے کے لوہے کے نال جو ہے وہ ویلڈنگ کرائیں گے جو گھوڑے کے پاؤں سے گندا نال نکل جائے وہ ان کے لیے بابرکت جب امت کا حال پستی اور عقائد اور نظریات میں یہاں پہنچ گیا اور اعمال میں وہ پیر پرستی وہ مولوی پرستی وہ شخص پرستی وہ شیخ پرستی اور وہ امام پرستی یہاں تک پہنچ گیا کہ اب احادیث بخاری سے نکال کے پیش کرو مسلم سے پیش کرو کتب ستہ میں سے اجتماعی پیش کرو تو اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ اس کے اوپر کسی امام اور فقہ اور مذہب کا ٹپا نہ ہو تو پھر اللہ رب العالمین نے خلافت توڑی باقی چھوڑنا تھا اللہ نے سب کچھ لے لیا اور سیاست میں لوگوں نے یہود نصارہ کے قدموں پر قدم رکھا جمہوریت کے قدم میں وادی میں اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی وجہ سے مسلمانوں سے استخلاف لے لیا خلافت لے لیا اور ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ان اللہ ما بقوم ماں بحن ما جب تک وہ اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے ہیں تو اللہ ان کے اوپر تبدیلی نہیں لاتے مانا اگر صالحین ہیں اور وہ بدینی کا تبدیلی لائیں گے تو اللہ ان سے <clears throat> اپنا امن چھین لیتا ہے اگر وہ مشرقین مبتدعین ہیں اور اپنے اندر توحید و سنت کی تبدیلی لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے امن لے آتے یہاں ان لوگوں پر رد ہے جو خلافت کے لیے تحریکیں چلاتے ہیں کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ داڑھی ہو یا نہ ہو سلوار اوپر ہو کہ نیچے ہو دین ہو یا نہ ہو تنظیم بس خلافت کی تنظیم ہے چلو بھائی جلوس نکالو اور پروگرام کرو کیا ہے خلافت چاہتے ہیں خلافت اللہ تعالیٰ ہیرونیوں چرچیوں کو نہیں دیتے خلافت کے لیے زمین اموار کرنا پڑتا ہے لوگ چاہیے جب تک زمین پر صالحین لوگ نہیں آئیں گے تو اللہ ان کو خلیفہ نہیں دیتے یہ اللہ کا قانون ہے اور وہ آتا بھی جو ہے یہ گلیوں کچھوں میں چیخ اور پکار کے ساتھ نہیں آتے وہ دعوت اور جہاد کے ساتھ آتے دعوت معاشرے میں شرک کے خلاف کل کر دعوت مشرقین پر کل کر رد ایسا رد فسدا عمر اللہ کے نبی نے اللہ کے امر سے مشرقین کے سینوں کو چیر پاڑا توحید کو کل کر بیان کیا توحید بیان کرنا پڑے گا تو صورت قصص میں بھی اس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين اللہ نے فرمایا ہم کو وارثین بناتے ونمکنا اور ہم ان کو تمکین دیتے ہیں لہم فی الارض زمین میں صورت قصص آیات نمبر پانچ چھ میں اللہ نے ذکر کیا ہے فرمایا واقع مسلاۃ وات زکات وات اور رسول اللہ لکم ترحمون قائم کرو نماز دو زکات رسول کے اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ یہ نجات کا رستہ ہے لا کا سبند موجی نفیلارت گمان نہ کرنا مانا نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا معجزین موجزین فیلارت کہ وہ عجز کریں گے ہم کو زمین میں اللہ فرماتے ہم کو عجز نہیں کر سکتے وہ ان کا ٹھکانا جانم ہے ولبی وسلم اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے واپسی جانے کی جگہ بدترین جگہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اسلام کے مد مقابل آئے ہیں وہ اللہ کے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زمین میں چھپ جائیں گے مقابلہ کرتے ہوئے بھاگ جائیں گے یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کے جانم کی طرف نہیں لا سکے گا نہیں فرمایا زمین میں بھی چھپ نہیں سکتے ہیں ان کا ٹکانا جانم ہے ان کا مسیر پلٹ کر جانا وہ جانم ہے یا یوہل لدینہ من ایمان والوں الدینہ چاہیے کہ اجازت طلب کرے تم سے وہ لوگ ملکت ایمان مالک ہیں تمہارے دائنے ہاتھ دائیں ہاتھ تمہارے مالک منا غلام لونڈیاں والذین اور وہ لوگ لم یبلغ الحلما جو نہیں پہنچے ہیں بلاغت کو منکم تم میں سے سلاس مراتن تین مرتبہ تین اوقات میں من قبل سلاط الفجر فجر کے نماز سے پہلے وحین تضعون سیابکم من الزہیرت اور جس وقت اتار دیتے ہو تم کپڑے اپنے دوپہر کو ومن بعد سلاط العشاء اور سلاط عشاء کے بعد عشاء کے نماز کے بعد سلاس ورات لکم یہ تین اوقات تمہارے پردے کے ہیں لیسا علیکم نہیں ہے تمہارے اوپر ولا علیہم ان پر جناہن گناہ بعد ان کے بعد توافون علیکم بکثرت پھرتے ہیں وہ تمہارے اوپر طواف مبالغے کے ساتھ بار بار آنا جانا بعض حکم اللہ بعض بعض تمہارے بعضوں سے ہیں کزال یبین اللہ اس طرح بیان فرماتا اللہ تعالیٰ لکم الآیات تمہاری آیتیں واللہ علیم حکیم اللہ خوب جاننے حکمت والا ہے معاشرے کے اصلاح کے اصول بیان ہو رہے قانون ایمان والو تین اوقات ایسے ہیں جس میں چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو غلام ہو نوکر ہو وہ سب کے سب بغیر اجازت کے تمہارے کمرے میں نہیں آئیں گے یہ مسئلہ صورت بقرہ میں میں نے بتایا تھا کہ سلاس مرات مرات کا معنی کیا ہے اگر وہ معنی یہاں کریں گے یا طلاق و مرتا طلاق دو مرتبہ ہے اب ایک شخص فجر کی نماز سے پہلے آیا اور تین دفعہ اجازت طلب کیا کسی کے گھر میں جانے کا اب انہوں نے اجازت دے دیا اب دوپہر کو پھر بغیر اجازت اندر داخل ہوگا تو اس کو لوگ کیا بولیں گے تو پاگل ہے وہ کہے نہیں میں نے تو تین دفعہ صبح کہا تھا نا اور کہنے والا کہے گا نہیں وہ تین دفعہ جو آپ نے کہا تھا وہ ایک شمار ہو گیا ہے وہ تو آپ نے صبح کے لیے کہا تھا دوپہر کو آپ نے پھر اجازت لینا ہے عشاء کے بعد اگر آنا ہے پھر اجازت لینا ہے معلوم ہوا کہ مرات کا معنی قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے جگہ پر اپنے محل پر ہے وہ فرما یہ تین اوقات ایسے ہیں جس میں اپنے لوگ بھی آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتے پردے کے اوقات ہیں ایک اس میں زہر لایا یہ وہ وقت انسان اس میں قلولہ کرتا ہے جس کو موقع ملتا ہے اپنے کمرے میں تنہائی میں آرام کرتا ہے تو فرما ان اوقات میں اجازت طلب کرنا چاہے غلام ہو نوکر ہو کوئی بھی ہو ان کے لیے لازم ہے اب ان کے لیے بھی ہے ولدین جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے ہیں وہ بھی اجازت طلب کریں گے یہ تربیت ہوتا ہے بچوں کی تربیت یہ نہیں کہ بڑے بڑے بچے ہوں ماں باپ ان کے سامنے ان کے آنے جانے کا پرواہ کیے بغیر خلوت کرے اور ایسے معاملات آپس میں میاں بیوی کہ اس سے بچوں کے اوپر بہت برا اثر پڑے یہ شریعت ہمیں تربیت دیتا ہے بچے اپنے ہیں بالغ بھی نہیں ہیں چھوٹے ہیں لیکن ان سے اجتناب کرنا تاکہ ان کی زندگیوں پر برا اثر نہ پڑے ان کی عادات خراب نہ ہو کیونکہ ہر ایک شخص کو اس کی زندگی کے مطابق شریعت تربیت دیتا ہے ایک تو ہمارا ماحول جو بن گیا نا ابھی کہ اب تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا اب جب تیوی گھر میں رکھا ہوا ہے تو یہ سلا سہرا مسئلہ ختم ہو گیا کیونکہ بچوں کے تربیت کا سلسلہ تو وہاں ہو رہا ہے وہاں تو وہ برے نا تصویریں دیکھ رہے کہ لڑکے نے کیا کرنا ہے لڑکی نے کیا کرنا ہے اب وہ آٹھ سال کی بچیوں کو آپ دیکھیں دس سال کی بچیوں کو آپ دیکھیں ان کے زبان پر جو کلمات آتے ہیں کفر شرک کے ناچ گانے کے رستوں میں گلیوں میں کچوں میں ان کا لباس آپ دیکھتے ہیں ان کا ناچنا اور چال ڈال آپ دیکھتے ہیں تربیت تو وہ ماں باپ نے کر دیا ان کا یہاں شریعت دیکھو شریعت کہتے ہیں کہ ان کو ان کمروں میں جن کمروں میں ماں باپ ہوتے ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے ان تین اوقات تاکہ اس عمر میں ان کے نظریں ایسے حالات پر نہ جائے تاکہ اس عمر میں ان کے اوپر برا اثر نہ ہو اور ان عمروں میں ہم لوگوں نے کیا کیا ان کو گھر میں لا کے یہود نصارہ کے مدرسے کھول دیے گھروں میں فہاشی اور یعنی تباہی تک پہنچ گئے بلاغت سے پہلے پہلے بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں کیوں تربیت اس طرح کی ہے ماں باپ نے فرمایا کہ ان معاملات میں اپنے اصلاح کرو ولا علیہم اللہ علیہ اس کے بعد کوئی گناہ نہیں اگر وہ تمہارے کمروں میں آتے ہیں جاتے ہیں سلام کرتے ہوئے آنا جانا فرمایا کدار کئی بھیات اللہ علیہم اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتے آیات وہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے یہ ابس باتیں نہیں ہیں بے مقصد اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اس قانون سے تمہیں کتنا فائدہ ہوگا اور عارضی طور پر اگر تمہارے دل کو یا آنے جانے والے کے دل کو ٹیسٹ پہنچ جائے اس قانون سے تمہیں معلوم نہیں ہے اس لیے کہ اللہ حکیم ہے کہ اس کی حکمتیں کتنے ہیں اب لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے یا اللہ اور اللہ کے علم اور حکمت سے آگے نکل گئے اس لیے وہ ان قانونوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں ویدا بلغ الاطفال منکم جب پہنچ جائے بچے تم میں سے الحلما جوانی کو فلیستا زنوفس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کرے کمسا زن الزین من قبلہم جس طرح اجازت طلب کرتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہم اسی طرح بیان فرماتے اللہ تعالیٰ تمہاری لیے آیتیں اپنی آیتوں کو تمہاری لیے کھول کر بیان کرتا ہے واللہ علیم الحکیم اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے فرمایا کہ جب یہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر بالغ ہونے کے بعد ہر وقت جب گھر میں آئیں گے تو وہ اجازت طلب کریں گے بغیر اجازت کے پھر آئیں گے ہی نہیں چھوٹے عمر میں ان کے لیے آنا جانا جائز ہے سوائے ان تین اوقات فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے اور اس قانون میں اللہ نے اپنے حکمتوں کو علم کے اعتبار سے رکھا ہے والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے عورتیں وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تی وہ جو لا یرجون نکاحن امید نہیں رکھتی ہے نکاح کرنے کی مانا ان کی عمر اس دور میں جا پہنچا ہے جب وہ نکاح کے قابل نہیں رہی ان کی شکلوں کے چہروں کے زینتی ختم ہو گئی شادیوں کی خواہش ختم ہو گئے فلے صالح ہننا تو نہیں ہے ان کے اوپر جنا ہن گنا یہ کہ وہ اتار دے سیا بہننا اپنے فالتو کپڑے غیر متبرجات نہ ہو ظاہر کرنے والی بزینت اپنی زینت کو وہاں اگر وہ بچے اس عمل سے خیر اللہ انت ان کے لیے بہتر ہے واللہ سمع علیم اللہ خوب سننے جاننے والا ہے اب اس میں اللہ رب العالمین نے پردے کا جو قانون رکھا تھا اس قانون میں ایسے عورتوں کے لیے ترمیم کیا عمر رسیدہ ہونے کے بعد نہ خود ان کے اشتہا باقی ہیں کہ وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گی اور نہ اس کے شکل صورت میں ایسا کوئی کیفیت اور زینت باقی ہے کہ کوئی اور اس کی طرف متوجہ ہوگا تو ایسے صورت میں بطور جواز اعلی اور افضل نہیں جائز کہ وہ اگر پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے اور عام معمول کے کپڑے پہن کر وہ نکلتی ہے گھر سے تو فرمایا ان کے لیے گناہ نہیں ہے لیکن ساتھ میں قید لگائے نا غیر متبرجات بزینہ جو متبرجہ نہ ہو اس وقت تو بڑھی عورتیں بوڑھی بوڑھی عورتیں ستر سال کے ساٹھ سال کے وہ اپنے پوتیوں کو پڑ پوتیوں کو گھر سے نکال کر بازاروں میں نکلتی ہیں تو وہ اپنے وہ جوان بیٹیوں سے بھی خوبصورت لگتی ہے کیونکہ وہ زیب و زینت وہ کپڑے ٹھیٹ کپڑے پہن لیتی ہے سرخی پاؤڈر لگا لیتی ہے خوشبو لگا لیتی ہے دنیا کے ساری چیزیں اپنے اوپر تپا کر نکلتی ہے پلاسٹک کی کڑی کی طرح لگتی ہے وہ گڑیاں جو انہوں نے بنائی ہے اب شریعت نے جو اجازت دی ہے اجازت کا یہ مانا کہ تم یہ فحاشی اور اوریانی پھیلاؤ لیکن کون قرآن کریم کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں یہ تو دور کی باتیں ہو گئی فرمایا کہ ان کے لیے بھی قانون یہ ہے کہ اللہ کا اجازت اپنی جگہ ہے لیکن وہ خیر اللہ اگر وہ پھر بھی پردہ کرتی ہیں استعفاف عفت کی زندگی کو ترجیح دیتی ہیں بڑھاپے میں بھی پردہ کرتی ہیں فرمائیے ان کے لیے بہتر ہے ہم نے بیت اللہ میں دیکھا ہے عرب کی عورتوں کو اتنی ضعیف العمر عورتیں اتنے ضعیف العمر کہ وہ چل نہیں سکتی ہے بیت اللہ کے اندر اس کو ہاتھ کی جو دو پایوں والے سیکل ہوتے ہیں اس سیکل میں ان کی نوکرانی ان کو لے کر آتی ہے اتنے ضعف کے باوجود ان کے ہاتھوں کے دستانے ان کے پاؤں کے موزے اتنے سخت پابند کہ وہ اپنے قدموں سے چل کر طواف بھی نہیں کر سکتی ہے اس کے باوجود پردے کے سخت پابند اس لیے کہ وہ لوگ قرآن کریم کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا حکم کیا ہے افضلیت کیا ہے حرج حرج نہیں ہے نہ بنا پر کوئی حرج اور نہ بیمار لنگڑے للے پر نہ مریض پر ولا فسکم اور نہ خود تمہارے ذمے انتا کلو یہ کہ تم کاؤ میں بویوتے کم اپنے گھروں سے او بیوت آبائے کم یا باپوں کے گھروں سے او بوتے مہات کم یا ماؤں کے گھروں سے او بیوت اخوان کم یا بھائیوں کے گھروں سے او اخوات کم یا بہنوں کے گھروں سے او بیوت آما میں کم یا چاچوں کے گھروں سے او بیوت عام کم یا پوپیوں کے گھروں سے او بیوت اخوال کم یا ماموں کے گھروں سے او بیوت خالات کم یا خالاؤں کے گھروں سے او ماں ملک ہو یا جن کے مالک ہو تم ان کے چابیوں کے او صدیقکم یا تم اپنے دوستوں کے گھروں سے لے سال ہے تمہارے اوپر گنا جمیان کہ تم کھاؤ اکٹھے مل کر بیٹھ کر او اشتاتا یا الگ الگ پیدا دخل تم بوتم فس جب تم داخل ہو گھر میں گھروں میں داخل ہو فصل لمحم سلام کرو اس گھر والوں پر تحیت من منند اللہ یہ تحفہ اللہ کی طرف سے مبارکتن بابرکت ہے تو یہ وطن پاک ہے اس طرح بیان فرماتے اللہ تعالیٰ تمہاری حاصل کرو اب اس میں اللہ رب العالمین نے اس حرج کو دفع کیا ایک دوسرے کے گھروں میں جانا کھانے کے اوقات ہیں تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا معذور لوگوں کے ساتھ مل کر کے آنا اگر کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ انسان نابنا ہے یا لنگڑا ہے ہاتھ سے پاؤں سے یا اور کوئی عیب ہے اس میں اس کے ساتھ میں کہوں گا ہو سکتے میں زیادہ کہوں وہ کم کہیں تو ہو سکتے شریعت میں اس کا کوئی نقص ہو کوئی عیب ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں حرج نہیں ہے مریض کے ساتھ کہتے ہو حرج نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کہتے ہو ولا اعلی انفسکم خود تمہارے اپنے نفسوں پر کوئی حرج نہیں ہے اس میں پھر ان گھروں کا تذکرہ کیا کہ جن گھروں میں انسان کا اکثر آنا جانا ہوتا ہے تو فرمایا کہ ایک دوسرے کے گھروں میں کانا کانا اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے ہاں یہ شریعت کے اصول کے مطابق ہو ایک تو اس طرح ہوتا ہے نا بعض لوگ ایک دوسرے کو تنگ کرتے بس بیٹھے رہ جائیں گے ہفتے ہفتے ایک دوسرے کے گھر میں گزاریں گے نقصان ثابت ہوتا ہے اس سے گھر والے بور ہو جاتے ہیں نہیں شریعت نے آنے جانے کے طریقے بتائے ہیں کچھ اصول بتائے ہیں ان اصولوں کے تحت تو فرما یہ جائز ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے خالہ کے گھر میں ہو پوپی کے گھر میں ہو ماموں کے گھر میں ہو چچا کے گھر میں ہو بھائی بہن کے گھر میں ہو اور اس میں پھر ایک قانون کا ذکر کیا انتا کلو جمعن او اشتا تھا اگر مل کر کاؤ یا الگ الگ تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھو یہ حکم کن کے لیے ہے ایک قرآن کریم کے نام پر دھوکہ دینے والے غامدی اس نے اس آیات کے تحت لکھا ہے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ مہمان آتے ہیں گھر میں عورتیں ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں تو اگر ایک دسترخوان پر سب مل کر ہم کھانا کھاتے ہیں تو اجازت ہے فرمایا بالکل قرآن میں ہے انتا کلو جمعان او اشتادا مل کے کہا جا الگ الگ کا یہ حکم ان عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں ہے جن سے پردے کا حکم ہے اب رشتہ دار آئے ہیں دوست آئے ہیں اب ان کے خواتین اور مرد آپس میں مل کر سارے بیٹھیں گے اور کائیں گے وہ کانا تو ویسے ان کے لیے وہ بال بن جائے گا تو پردے میں ہوگی اور پردہ نہیں کرے گا غامیدی کی طرح ان کا فکر ہوگا تو پھر تو بھلے ظاہر بات مل کے کہا سکتے ہیں یہ تو اس صورت میں ہے کہ گھر کے لوگ جن سے پردے کا حکم نہیں ہے مرد اور حضرات زن مرد اور زن وہ مل کر بیٹھ کر کہتے ہیں جن سے آپ بہنیں ہیں بانجیاں ہیں بتیجیاں ہیں ماموں کے ساتھ چاچا کے ساتھ تو وہ مل بیٹھ کر کہا سکتے کوئی عیب نہیں ہے یا گھر کے افراد ہے ایک برتن میں کہتے ہیں یہاں پر حرج کو دور کرنا مقصود ہے حرج دور کرنا کہ تنگی پریشانی اسلام میں نہیں ہے کسی کے اوپر ورنہ افضل کیا ہے مل کر کہنا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس برتن میں زیادہ ہاتھ داخل ہوتے ہیں اس میں زیادہ برکتیں اترتی ہے اور فرمایا کنارے سے کہو درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا نزول ہوتا ہے تو وہ افضل ہے یہاں الگ کہنے کا صرف جواز ہے کہ جائز ہے حرج کو دور کرنا ہے اور پھر فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو اور یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سلام صرف باہر سے آنے والوں کے لیے نہیں ہے جو گھر کے اندر لوگ ہیں کمرے میں آتے ہیں جاتے ہیں بندہ لیٹرین میں جاتے واپس آتے غسل خانے میں جاتے ہیں یا باورچی خانے میں جاتے ہیں یا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں یا خدمت کے لیے کبھی روٹی لائیں کبھی سالن کبھی پانی بیوی ہے بہن ہے بیٹی ہے بار بار وہ سلام کرے گی یہ آنے جانے والا بار بار سلام کرے گا یہ نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ سلام کیا اب گھر میں داخل ہو گیا اب اندر جائے باہر جائے سلام نہیں ہوگا عام طور گھروں میں یہ مصیبت ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے صحابہ کا عمل کیا تھا بخاری کی روایت میں ہے کہ جب ہم دو بندے جاتے درمیان میں کوئی درخت آ گیا ایک بندہ درخت سے اس سیٹ پہ گزر گیا ایک اس سیٹ پہ پھر آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم اتنے سے پناہ ہونے میں کہ ایک دوسرے کے چہرے پناہ ہو گئے بس تو اس پر عمل بہت ضروری ہے سلام کرنا اللہ فرماتے ہیں مبارکتن تو یہ یہ سلام جو ہے اللہ کی طرف سے برکت ہے اور تمہاری نفسوں کے لیے سبب تہارت ہے اس میں پاکی پیدا ہوتی ہے اور یہ وہ عمل ہے جو مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر چھ حقوق میں سے ایک حق ہے یہ عام کوئی مستحب عمل نہیں ہے بلکہ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے بندوں پر جو اللہ نے ان کے آپس میں ایک دوسرے کو اوپر ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پوچھے گا کہ تم نے اپنے مسلمان پر سلام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا فرمایا کہ قدار اللہ علیہ آیات ذکر کیسے کہ اس آیات میں بہت سارے فوائد ہے فرمایا اللہ نے تمہارے بہت سارے آیات اس میں ذکر کیے تاکہ تمہیں عقل حاصل ہو <clears throat> اب اس آخری بات پر ہم غور کرتے ہیں اللہ فرماتے تمہیں عقل عصلوں معلوم ہوا جو لوگ پردہ نہیں کرتے ہیں جو لوگ اس اصول پر عمل نہیں کرتے جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر سلام نہیں کرتے ہیں جو لوگ اس قسم کے مسائل کو جو قرآن و سنت نے بیان کیے اس میں پھر سے حرج بناتے ہیں یا اس حرج سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ہٹانے کی وجہ سے تو اللہ کی نظر میں وہ لا عقلوں نے ان میں عقل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دین کو تسلیم کر لینا یہی اصل عقل ہے ایمان والے وہ ہے جنہوں نے ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ویدا کا نما ہو جب ہوتے ہیں اس اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ امرن جامع کسی ایسے کام پر جو جامع کام ہے مانا اجتماعی کام لن یسب وہ نہیں جاتے ہیں یہاں تک اجازت طلب کرتے ہیں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی صحابہ کی اس کے آداب ایمان والوں کا حال یہ کہ وہ رسول سے اجازت طلب کیے بغیر اجتماعی کام سے نہیں جاتے یہ ان کا طریقہ نہیں ہوتے منافقین کی طرح کہ وہ چپ چپ کے نکل جائیں گے اور چند افراد رہ جائیں گے نہیں بلکہ وہ نبی کو بتا کر جاتے ہیں کہ مجھے یہ ضرورت ہے آپ مجھے اجازت دو ان الدینہ بے شک بہ لوگ <clears throat> اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے یہ وہ لوگ ہیں و جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر زنو کا فض جب وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں لباس شان اپنے بازی کسی کام کے لیے فاضل لمن تو اجازت دو ان میں سے جس کو آپ چاہتے ہیں مطلق نہیں کہا کہ سب کو اجازت دو نہیں جن میں سے جن ان میں سے جن کو آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا ہوگا اجازت طلب کرے گا لیکن اس کا اہم ذمہ داری ہوگی آپ سمجھیں گے کہ اس کے بغیر پورا کام بگڑ جائے گا تو آپ نہ دو اجازت یہ آپ کے سوابدید پر ہے اس میں سے جس کو اجازت دینا آپ مناسب سمجھیں گے دے دو جن کو مناسب نہیں سمجھیں گے اس میں آپ کو اختیار ہے فرمایا وسطم اللہ مغفرت کے دعا کرو ان کے لیے ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اس میں مسلمانوں کے اجتماعی کام کا ذکر کہ مسلمان جب کوئی اجتماعی کام میں مصروف ہو تو اس میں سے چھپ جانا اپنے آپ کو غیب کر دینا یہ خلاف سنت ہے جیت کے منافی ہے اجتماعی کام میں اجتماعیت کے ساتھ کام کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی ایسا ہے جو اپنے امیر سے اس کام کے مسئول سے اجازت لیتا ہے اور امیر مسئول سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اجازت مناسب ہے اور اس شخص کو دینا درست ہے اس سے پیچھے لوگوں پر اثر نہیں پڑے گا نقصان نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے لا تجالو دعا رسول بینکم کا دعا بعضکم بازا نہ بناؤ تم رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اللہ کے نبی کے بلاوے کو تم یہ مت سمجھو بینکم جس طرح تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں بلاوا ہوتا ہے باز بازا تمہارے بعض کے بعض کے بلاوے کے طرح تمہارے باز بازوں کو جب بلاتے ہیں اس طرح تم رسول کے بلاوے کے مت سمجھو ایک معنی تو یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو تم آواز دیتے ہو نا یا عبداللہ یا عبد الرحمان نبی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آداب کا لحاظ ضروری ہے پھر نبی کو آواز دینے میں بھی احتیاط طریقہ پست آواز سے نرم آواز سے قریب جا کر تمام آداب کا لحاظ کرنا ہے ایک بات دوسری بات اللہ کے رسول کے بلاوے کو تم ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح مت سمجھو رسول جب تمہیں بلائے تو اس کا بلاوا قبول کرنا اس کے پاس جانا تمہارے اوپر فرض ہو جاتے ہیں اس کے باپ کو سن لینا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں صحابی رسول کو نبی السلام نے آواز دی بخاری کی روایت کے مطابق اور اس نے نفل نماز مکمل کر کے حاضری دی تو اللہ کے نبی نے تم کی کہ اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا لا تجالو دعا رسول کا دعائے بینکم رسول کے بلاوے کو آپس کے بلاوے کے مانند مت سمجھو یہاں پر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک ہوتے عام آدمی کے بات اور ایک ہوتے رسول کے بات عام آدمیوں کے باتوں کی طرح رسول کی حدیث کو مت سمجھو اللہ کے نبی کی فرمان اور حدیث جو تمہیں زندگی دیتا ہے اگر اس سے اعراض کرو گے تو تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی لہذا فرمان رسول کو وہ مقام دو جو اس کے کہنے والے کا مقام ہے اللہ کے نبی کا مقام ہے عالم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کسک جاتے ہیں تم میں سے چپ کر آستے آستے نکلتے ہیں مجلس سے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی کا نظر نہ لگ جائے بیٹھے ہوئے مجلس میں سے آستے آستے نکل جائیں گے سر چپا کر دبا کر جکا کر فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے اور یہ خصلت تھی منافقین کی نبی السلام کے زمانے میں اور چونکہ یہ قانون قیامت تک ہے امیر معمور کا کہ جب کوئی اسلامی خلیفہ ہے مسلمانوں کا اجتماعی کام ہے ایسے مجالس سے جانا یہ ان کے لیے ناجائز ہے اور منافقین تو ہر دور میں ہوں گے نا کوئی اللہ کے نبی کے ساتھ تو گزر گزر نہیں گئے مستقل ایک جماعت فلیا زر عن امره چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں رسول کے حکم کے انتصیب فتنتون کے پہنچے ان کو مصیبت کتنا پہنچے اور یصیبہم عذاب علیم یا پہنچے ان کو دردناک عذاب دنیا میں فتنے میں مبتلا ہو جائے سنن دار قطنی میں روایت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ رات کو جب سفر سے پلٹ کر آؤ تو گھر میں اطلاع دیے بغیر گھر میں سیدھے ڈائریکٹ مت جاؤ ایک دو منافق تھے انہوں نے کہا اس میں کیا بات ہے ہمارے اپنے گھر ہیں رات کو ہم آ گئے تو آپ ضروری ہے کہ مسجد میں جائیں گے اور مسجد میں رات گزاریں گے ہم سیدھا گھر میں چلتے ہیں وہ دونوں گھر چلے گئے دونوں جب گھر میں گئے تو گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ غیر لوگوں کو پایا رات کے وقت میں مانا اللہ رب العالمین نے ان کو نبی کی مخالفت کے سزا دنیا میں دی زلیل کیا ان کو رسوا کیا ان کو ترنت اور میں یہ روایت ہے تو فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ فتنے میں کسی کو ڈال دیتا ہے اور دنیا کے بہت سارے فتنے ہیں مال کا فتنہ اولاد کا فتنہ کفر کا فتنہ شرک کا فتنہ رسول کی مخالفت میں تو کفر شرک بالکل ڈائریکٹ آتے نا اور آخرت میں عذاب اللہ فی السماوات والارض خبردار یقیناً اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے قد یعلم ما انتم علی یقیناً وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو ویوم یرجعون الی اور جس دن واپس لوٹائے جائیں گے اس اللہ کی طرف پس خبر دیں گے ان کو بما عملو جو انہوں نے عمل کیا ہے واللہ بکل الشین علیم اللہ خوب جاننے والا ہے ہر چیز کو ہر چیز کا علم اللہ کے پاس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے ہر چیز اور ہر چیز پر اللہ رب العالمین کا کنٹرول حاصل ہے تم کو بھی اللہ جانتا ہے اور جو لوگ نفاق میں داخل ہیں عمل کرتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے اللہ کی عدالت میں آئیں گے اللہ ان کو خبر دے گا یہ تمہارے اعمال یہ اس کا نتیجہ صورت کا خلاصہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے فحاشی اور یعنی کے لیے رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے یہ رکاوٹیں کب پیدا ہوگی سد الفحشا بہائی کے دروازے کب بند ہوگی نمبر دو آداب بتا دیے کہ جب کسی کے اوپر تومت لگ جائے ایمان والوں پر تو ان کو کیا کرنا چاہیے آداب بتا دیا جن پر تومت لگ جائے صبر کریں سننے والے سن کر اس کو پھیلائے نہیں اس کے بارے میں یہ عقیدہ بنا کہ یہ جھوٹ ہے مومن پر الزام ہے نمبر تین توحید اور شرک کی مثالیں اللہ نے اس صورت میں دی ہے نور کی مثال توحید کی شرک کی چار اور اس میں اشارہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ کی طرف اور اس کے برات کا ذکر کیونکہ صورت کے نزول کا سبب بھی یہی ہے نمبر پانچ ایمان والوں اور نفاق والوں کے دونوں کے درمیان کے صفات کا فرق مومنین ان و سمعنا اور منافقین ہیں تو اراض کرتے ہیں صورت فرقان نمبر ایک ربط اور تعلق پہلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے فاسقین منافقین کے احساب کا ذکر کیا تو اس صورت میں اللہ رب العالمین مشرقین کے اعمال سے ایمان والوں کو ڈراتا ہے نمبر دو پہلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رغبت دی ہے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق اچھے اصاف پیدا کرو اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں دنیاوی اور اخروی برکات کا ذکر کرتا ہے کہ جب تم اچھے اخلاق کے مالک بنو گے تو اللہ دنیا میں تمہیں برکات دیں گے آخرت میں نجات ہوگا نمبر تین پہلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے امتیاز کا ذکر کیا وہ صفات جو اہل ایمان کا ہے اہل نفاق کا ہے دونوں کا درمیان میں امتیاز کیا ہے فرق کیا ہے تو اس صورت میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کے شرک والوں کے درمیان میں عملی فرق بتاتا ہے کہ ان کے عملی فرق کیا ہے صورت کا عنوان ہے شرک پر رد شرک فی البرکات پر رد جو لوگ اللہ کے ماں سیوا کسی اور سے برکات کے واسطے جوڑتے ہیں تعلق جوڑتے ہیں کہ وہاں سے برکتیں ملتی ہے اللہ نے ان پر رد کیا ہے کہ نہیں برکات صرف اللہ کے پاس ہے کسی اور کے پاس برکات نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت میں ربان بہت رحم کرنے والا ہے تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرا بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان کو اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے وہ تمام عالم کے لیے ڈرانے والا سے ثابت ہو گیا ہمارا نبی سارے عالم کے لیے ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جب پورے عالم کے لیے وہ نبی بن کر آ گئے تو اس کے بعد نبی آنے کی ضرورت کہاں رہا تو قادیانیت کا دعویٰ باطل ثابت ہو گیا نظیر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا ذکر مقام اعلی صفت کے ساتھ جس پر ہم نے کتاب اتارا ہے نور اتارا ہے تو وہ عبد ہے وہ بندہ ہے کیونکہ قرآن کا نام نور بھی ہے نا اللہ نے نور عبد پر اتارا ہے اور عبد بذات خود نور نہیں ہے وہ عبد ہے وہ رسول ہے وہ رجل ہے اور قرآن کریم کو فرقان کہا یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے معاشرے میں فرق پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشرق ہے اور یہ معاہد ہے یہ متبع سنت ہے اور یہ مبتدع ہیں اگر کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے اور اس کے درس سے اور اس کے حلقہ احباب سے اور لوگوں میں امتیاز نہ ہو شرک کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے سنت کے اعتبار سے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہوا ہے اللہ لہو ملک السماوات والارض وہ اللہ جس کے لیے ملکیت آسمانوں اور زمینوں کے ہیں ولم یتخذ ولدا نہیں بنائے اس نے اپنے لیے بیٹا ولم یق اللہ شریک اور نہیں ہے کوئی اس کا شریک فل ملک فل ملک کی بات صحیح میں وہ خلق کل شے پیدا کیا اس نے ہر ایک چیز کو فقدر ہو تقدیرہ تو اندازہ کیا اس کا پورت اندازہ یعنی تقدیر بنایا فرمائے جس نے فرقان اتارا اپنے بندے پر پورا عالم کی دی یہ وہ ذات ہے زمین آسمان کی ملکیت اسی کی ہے جس کی زمین اسمان کی ملکیت ہو اس کو اولاد کی کیا ضرورت اولاد کی ضرورت تو کمزوری کی علامت ہے فرمایا اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے اس میں چلو بنائے پھر کسی کو شریک پارٹنر بنایا فرمائے نہیں ولم یق اللہ ہو شریک ان فلم بادشاہت میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے جو لوگ دعوے کرتے ہیں مشرقین کہ اللہ نے اس سے دیے ہیں اولیاء کو جھوٹ بولتے ہیں قرآن ان کا رد کرتے ہیں پھر سوال تھا کہ چلو شریک نہیں ہے تو اللہ نے اولیاء کرام کو یا بزرگوں کو یا نبیوں کو یا ملک فرشتوں کو یا جنوں میں سے بڑوں بڑوں کو اختیارت دے دیے کہ چلو دنیا کا نظام تم سنبھالو نہیں وخلا کا کل شین تقدیرہ یہ نظام کے اندازے بھی اللہ نے خود کر دیے اور یہ آیات دلیل ہے کہ تقدیر اللہ نے بنایا ہے اور یہ آیات دلیل ہے کہ تقدیر ایمانیات میں سے ہے جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھے گا وہ قرآن کا منکر ہوگا خیر ہی ہی و شر من اللہ تعالی تقدیر کا شر اور خیر دونوں تسلیم کرنا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں پھر تقدیر کے بارے میں بہت سارے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے شرح عقیدت میں اپنے پڑھا ہوگا میں تفصیل ہے وہ تخذ آلیہ پکڑا انہوں نے بنایا انہوں نے اللہ کے ماں سوا آلحا لا یخلقون شیئن نہیں پیدا کیا انہوں نے کچھ بھی وہم یخلقون اور وہ پیدا کیے گئے ولا یملکون لانفسہم اور اختیار نہیں رکھتے اپنے جانوں کے لیے ذرن ضرر کا ولا نفع اور نہ نفع کا ولا یملکون موتا اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا ولا حیاتا اور نہ زندگی کا ولا نشورا اور نہ دوبارہ اٹھنے کا اللہ فرماتے جو انہوں نے معبود بنائے ہیں الہ بنائے ہیں آلیہ ہے وہ ایک نہیں بہت سارے ان آلیہ نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں معلوم ہوا <clears throat> جن کی عبادت کی گئی ہے لوگ ان کی عبادت کرتے رہیں وہ اللہ کے مخلوق میں سے ایسا مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کیے وہ چاہے جس کی بھی عبادت کی گئی ہو وہ اللہ کے مخلوقات میں سے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے اس حیات سے یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء کے پاس اختیارات نہیں ہے فرشتوں کے پاس اختیارات نہیں ہے اولیاء کے پاس اختیارات نہیں ہے کیوں وہ یخلقون وہ سب پیدا کیے گئے ہیں نا ان میں سے خود پیدا ہونے والا تو کوئی بھی نہیں ہے تو جب خود سارے پیدا کیے گئے اللہ فرماتے جو اللہ نے پیدا کیے ان کے پاس اختیار نہیں تو پھر نبی کے پاس اختیار کہاں سے آیا جو لوگوں نے عقیدہ بنایا کہ اللہ کے نبی کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے وہ مختار کھولے اللہ فرماتے ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے اپنے نفسوں کے لیے کس چیز کا نہ ضرر کے اور نہ فائدے کے اچھا یہ اختیار نہیں ہے تو پھر آگے کچھ اور اختیار ان کے پاس ہے فرمایا کو نمو تھا وہ اپنے آپ کو تو مار بھی نہیں سکتے زندگی سے تنگ آ جائے آپ نے آپ کو مارنے کی کوشش کرے فرمایا نہیں مار سکتے چلو مار نہیں سکتے تو زندہ کر سکتے ہیں زندگی کی قوت طاقت ان میں ہے فرمایا والا حیاتا زندہ بھی نہیں کر سکتے چلو مارنا زندہ کرنا پہلے بات یہ تو مشکل کام ہے دوبارہ کر سکتے ہیں اگر دوبارہ اس کو اللہ پیدا کرنے کے بعد مار دے فرمایا والا نشورا دوبارہ بھی اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکتے قبروں سے ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی قوت اور طاقت کے بارے میں نفی کر دی کہ کسی چیز کو نہیں چھوڑا کہ ان کے پاس باقی ہے کیا اب یہ الگ بات ہے کہ جن کا عقل نہ ہو اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفنائیں اور ان کے اوپر بڑے بڑے گیٹ لگا کر اور ہاتھ جوڑ کر کے ہمارا بے خیال کرنا یہ کہاں کا عقل ہے وقال الزین کفرو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہذا نہیں ہے یہ اللہ اف کو نفترا ہو مگر جھوٹ جو انہوں نے باندھا ہے وہ آنا ہوں والے اور مدد کی ہے اس کے اس پر قوم آخرون اور لوگوں نے کچھ اور لوگوں نے ان کی مدد کی ہے فقط جا او ظلم وزور یقیناً آئے وہ ظلم اور جھوٹ کو لے کر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو پیش کیا تو قوم نے جواب میں کیا کہا یہ نبی نے اپنے طرف سے جھوٹ بنا کر لایا ہے گڑا ہے اس کو اس پر بھی اتفاق نہیں ہوا چلو نبی نے اپنے طرف سے بنا کہتے نہیں قومنا خرون اور لوگوں نے ان کی مدد کی ہے اس دین پر اس قرآن کے پھیلانے پر ان کے لیے لکھ کر دیا ان کے لیے کس سے جمع کیے اللہ فرماتے فقط جا ظلم و آپ یقیناً وہ ظلم اور جھوٹ کو لے کر آئے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو نبی پر یہ الزامات اور تہمتیں لگائی ہے اور یہ تہمت آج بھی معاہدین پر لگتا ہے جب کسی علاقے میں جا کے کوئی عالم کام شروع کر لیتے ہیں لوگ کہتے دیکھو جی دیکھا دیکھی مسجد بن گئی مدرسہ بن گیا ہاں پیچھے سے ان کا مدد ہو رہے ہیں کوئی کہتے ڈالر ملتے کوئی کہتے ریال ملتے ہیں تو یہ کوئی پرانی نئی بات تو نہیں پرانی بات ہے اللہ فرماتے نبی کو بھی لوگوں نے کہا تھا قومنا خرون پیچھے سے لوگ ان کی مدد کر رہے حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد کون کر رہے تھے کوئی بھی نہیں کر رہا تھا اللہ کے ماں سیوا لیکن الزام یہ لوگوں کا الزام ہوتا ہے بدنام کرنے کا تاکہ دعوت ان کا پھیل نہ جائے اس پر بھی انہوں نے صبر نہیں کیا وقالو کہنے لگے ساتر الاولین اقتتبہا قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کے لکھ لیا ہے اس کو لا لے پس پڑھی جاتی ہے اس پر بکرتا ہوں آسفیلا صبح اور شام کیونکہ یہ نبی خود لکھنے والا نہیں ہے اور پڑھنے والا نہیں ہے تو یہ قصے ان کے لیے کسی اور نے لکھا ہے اور لکھنے کے بعد صبح شام ان کو سناتے ہیں پھر یہ بیان کرتے ہیں علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوا مسا السلام کے دور میں ایسا ہوا شعیب علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوا یہ تو سے ہے ذر نے ایسا کیا فلاں نے ایسا کیا یہ کس سے اللہ فرماتے ان کو جواب دو کل فرما دیجئے کہ نازل کیا اس قرآن کریم کو اس اللہ نے جو جانتا ہے بیت کو سر کو جانتا ہے سماوات اللہ و زمینوں میں انہوں کانا غفور الرحیم یقیناً وہ خوب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اس میں ایک تو اشارہ یہ جس قرآن کریم کے اندر اسرار موجود ہے اسرار قرآن کریم اسرار کی کتاب ہے کیونکہ نازل کرنے والا یا علام جانتا ہے وہ سر کو خفیہ باتیں آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں تو قرآن کریم کے اندر بھی اسرار موجود ہے یہ اللہ کی کتاب اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک عظیم اشارہ اللہ تعالی کی رحیمیت اور غفوریت کا کہ وہ کیسا غفور ہے اللہ اپنے دشمنوں کو دعوت دیتا ہے کہ ان نوکانا غفور اور رحیمہ کیوں بات کس کی ہو رہی ہے دشمنوں کی ہو رہی ہے نا مشرقین ہے قرآن کے دشمن رسول کے دشمن اللہ کے دشمن اور اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے اس لیے صلاح صالحین نے لکھا ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ آیت کے تحت لکھتے ہیں سن بصری کا قول کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کہ ذکر کر رہا ہے کس کا دشمنوں کا اور دعوت ان کو کیا دے رہے ہیں انہو کان غفور الرحیم توبہ کرو توبہ اللہ تمہیں معاف کر دے آؤ تم رسول کو جھوٹا کہتے ہو کسی بنانے والا کہتے ہو اس قرآن کو انسانی تخلیق کہتے ہو چھوڑ دو ان باتوں کو توبہ کرو آؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں حالانکہ صورت شعراء میں اللہ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا وہ ان نحو لتنزیل رب العالمین یقیناً اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے نزل بہ روح الامین جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں علا قلب کل تکونا من المنظرین تیرے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں لوگوں کو ڈرائیں اللہ نے اس قرآن کا پورا سند بیان کیا ہے بھیجنے والا اللہ وہاں سے لے کر آنے والا جبریل امین زمین پر لوگوں کو پہنچانے کے لیے جس بندے کا انتخاب کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین کا امین اللہ آسمان کا امین اور لانے والا جبریل امین امن امن سے یہ کتاب منتقل ہوا ہے